مولان ایک مرتبہ یہ ہوا ہین چین میں فاج ہاؤ رہتا تھا وہ شاہی فوج کا سپاہی تھا اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام تھا مولان مولان کو اپنے والد کا بختر بن بہت پسند تھا وہ ہمیشہ اسے پہن آئینے میں خود کو دیکھ کر اتراتی او مولان تم یہ کیا کر رہی ہو ابا میں آپ کی طرح ایک جنگجو کیوں نہیں بن سکتی کیونکہ خاتونوں پر جنگ میں لڑنے کی پابندی ہے میری بچی انہیں چوٹ لگ سکتی ہے انہیں گھر کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے پر خاتونیں بھی مردوں کی طرح ہی کامیاب ہو سکتی ہیں ہاں میری بچی پر ایک خاتون کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی ایک دن ہین چین کے شہنشاہ کو خبر ملی کہ ہنس ان کی فوج پر حملہ کرنے والے ہیں ہنس کی رہنمائی ایک بہت ہی ظالم جنگ جو شان کیو کر رہا تھا جو ان کی زمین چھیننا چاہتا تھا ہماری فوج اتنی بڑی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے کم سے کم ایک فرزند اس جنگ میں لڑے تعداد جتنی زیادہ اتنا بہتر فوراً ہی یہ خبر سب طرف پھیل گئی اور ہر گھرانے سے ایک ایک رکن کو پہاڑوں پر بھیجا گیا سپہ سالار کے نیچے جنگ کی تعلیم حاصل کرنے کو پر پیچھے مولان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا مجھے جانا ہوگا یہ شہنشاہ کا حکم ہے پر آپ کی صحت ناساز ہے آپ جنگ کیسے لڑیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لوگ میرے ملک کو میری ضرورت ہے میں کل ہی روانہ ہوں گا نہیں پر ابا اتنے بیمار ہیں پہاڑ کا سفر بہت خوفناک ہے وہ کبھی بھی سپاہی سلار تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے میرا ملک خطرے میں ہے اور میں اپنے والد کو ایسا نہیں کرنے دے سکتی ہوں مولان ہار ماننے والی نہیں تھی میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے میں پہاڑوں پر جنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گی میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گی اور ہنس کو تباہ کر دوں گی مجھے مجھے معاف کرنا ابا میں جانتی ہوں کل صبح آپ بہت ناراض ہوں گے پر میں آپ کو کھو نہیں سکتی نہ ہی اپنے ملک کو شکست ہوتے دیکھ سکتی ہوں آپ کا حکم نہ ماننے کے لیے مجھے معاف کرنا ابا پر اگر مجھے ایک مرد کی شکل میں اس جنگ کو لڑنا ہوتا تو میں ایسا ہی کرتی تو اس طرح بہادر مولان رخصت ہوئی سپہ سالار کی شاہی فوج کی طرف وہ جانتی تھی کہ خاتونوں کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے پر وہ اس سے بھی واقف تھی کہ اپنے ملک کے لیے اس کا پیار اور اپنے والد کے لیے اس کی محبت اس کے دل کی گہرائی سے نکلی ہے اس وقت اسے پرواہ نہیں کہ وہ مرد ہے یا خاتون وہ ایک جنگ جو تھی تم نے کہا تمہارا نام ہے چینگ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جنگ لڑنے کے تمہارے ہنر کیسے ہیں ہاں چینگ میرا نام ہے میرے لڑائی کے ہنر شاید اتنے عمدہ نہ ہو جیسے یہاں موجود سب لاجواب جنگجو کے ہیں پر مجھ پر یقین کیجیے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا مجھے تمہارا جنون پسند آیا چینگ ہم کل سے تمہاری جنگ تعلیم شروع کر دیں گے مولان پکے ارادے والی طاقتور اور ضد کی کی پکی تھی اس نے بہت محنت اپنی تلوار بازی کا ہنر چمکانے کے لیے وہ بہت جلدی سیکھتی تھی جب ہر کوئی آرام فرماتا وہ اپنے ہنر کا ریاض کر رہی ہوتی مولان کو فوج میں ایک مرد کی شکل میں جلدی ہی قبول کر لیا گیا اس کے ساتھ ہی جنگجو اس کے اعتماد اور ملک کے لیے اس کے جنون سے بہت متاثر تھے پر کوئی اور بھی تھا جو مولان کے جنگ تعلیم سے متاثر ہوا تھا یہ تھا رکھوالا ڈریگن موشو موشو کو مولان کی مدد کرنے کے لیے اس کے پرکھوں نے بھیجا تھا جب مولان نے اپنا گھر وہاں پہاڑوں پر چھوڑ دیا اس کی ماں نے اسے وہاں سے جاتے دیکھا خوف زدہ ہو کر اس نے فوراً ہی اپنے پرکھوں سے دعا مانگی اوہ ہماری حفاظت کریں میری بیٹی کی حفاظت کریں فکر مت کرو وہ ایک بہادر لڑکی ہے اس کا کا دل سونے ہے ہے موشو ایک رکھوالا ڈریگن وہ مولن کی رکھوالی کرے گا اور اس طرح موشو ہمیشہ مولان پر نظر رکھتا مولان کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا ایک رکھوالا ڈریگن ہے پر موشو نے کبھی اسے اپنی نظروں سے جدا نہیں ہونے دیا آ, دیکھو تو وہ کتنی ہنرمند ہے اسے اپنے ہنر کو ثابت کرنے کے لیے ایک موقع کا حق ہے موشو نے فیصلہ کیا ایک نقلی خط لکھنے کا جس میں لیشان کو حکم دیا گیا کہ وہ پہاڑوں کی طرف کوچ کرے ہینس نے شہر پر حملہ کر دیا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پہاڑوں کی طرف کوچ کریں اور باقی کے قبیلوں کو نیستہ نابود کر دیں فوج پہاڑوں سے نکل کر آگے بڑھی پر وہ اس سے انجان تھے کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہنس نے شہر پر حملہ نہیں کیا تھا وہ سب پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اس امید میں کہ شاہی فوج بس ایک غلطی کرے ہنس نے شاہی فوج پر حملہ کیا وہ ہنس کے مقابلے گنتی میں بہت کم تھے وہ لڑے اور خوب لڑے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اچانک رکو میرے پاس ایک تصویر ہے مولان نے آخری توپ لی اور اسے پہاڑوں کے بیچ سے چلایا اس نے برف کو پہاڑوں سے سرکا دیا اور فوراً ہنس برف کے نیچے دفن ہو گئے ملان کو بھی زخمی کر دیا وہ زمین پر گر گئی ہر کوئی اس کے آس پاس اکٹھا ہو گیا جیسے ہی ایک سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اس کا ٹوپ نکل آیا اور اس کے لمبے گھنے بال ہوا میں اڑنے لگے پتا نہیں تھا میری ٹوپی کہاں ہے تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے چینگ کیا تمہارے گلے میں چوٹ لگی رک جاؤ تم چینگ نہیں ہو تم تو ایک مرد بھی نہیں ہو تم ایک خاتون ہو مجھے بتاؤ تم کون ہو مجھے معاف کرنا ہوا سلار میں آپ کے دشمن نہیں ہوں میں فا ملان ہوں پا شاہوں کی بیٹی میرے ابا بیمار تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو اور زیادہ زخمی کرے مجھے اپنے ملک سے محبت ہے لیکن خاتونوں کو جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں اس لیے مرد کا بھیس اختیار کیا میں جنگ لڑ سکوں میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا لیکن غلط کیا ہے تم نے ہمیں دھوکا دیا ہے مولان پوری طرح ٹوٹ گئی تھی موشو بھی مولان کے پیچھے گیا پہاڑ سے گزرتے ہوئے مولان نے کچھ اجنبی آوازیں سنی جب وہ ان آوازوں کے پیچھے گئی نہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں نہیں وہ شہر کی طرف کوچ کر رہے ہیں مجھے سپا سلار کو آگاہ کرنا ہوگا مولان لیشان کی طرف دوڑتی ہوئے گئی سپا سلار سپا سلار تم واپس آنے کی جرت کیسے کی سپا سلار ہم زندہ ہیں وہ شہر کی طرف کوچ کر رہے ہیں ہمارے شہزہ خطرے میں ہیں تم پر بھروسہ کرنا میرے لیے باسبک نہیں ہے چلی جاؤ یہاں سے نہیں پر مہربانی کر کے اب میں کیا کروں نہیں میں شکست قبول نہیں کروں گی مجھے کوشش کرنی ہوگی میں اپنے شہنشاہ اور اپنے ملک کو بچاؤں گی مولان نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اکیلے ہی ہنس کو روکے گی اس نے اپنا گھوڑا لیا اور شہر کے لیے نکل پڑی اس درمیان میں اس جین پر بھروسہ کرنا کیوں چاہوں گا میرا مطلب اس مولن پر اور اس نے یقیناً میری فوج کو بچایا تھا اور اس نے عمدہ تلوار بازی کے ہنر دکھائے تھے کیا ہو اگر وہ سچ بول رہی ہو اور شہنشاہ کی جان واقعی خطرے میں ہو میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا میری نگرانی میں تو ہر کس بھی نہیں میں اسی وقت فوج کو شہر کی طرف روانہ کرتا ہوں اور اس طرح مولان نکل گئی شہر اور اپنے شہنشاہ کی ہنس سے حفاظت کرنے کے لیے اور اسی طرح شاہی فوج بھی نکل پڑی جب مولان شہر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ ہنس پہلے سے ہی فاٹک پار کر چکے ہیں نہیں اس کا مطلب شہنیو پہلے ہی محل میں گھس آیا ہے مجھے اپنے شہنشاہ کی حفاظت کرنی ہوگی مولان فوراً ہی محل کی طرف بڑھی اور اس اس نے دیکھا کہ کا شہنشاہ پہلے سے ہی قید کر لیا گیا ہے نہیں اب میں کیا کروں رکو میرے پاس ایک تجویز ہے اوہ بہادر شہنیو میں تمہیں زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوں کیا کیا مطلب ہے تمہارا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا حسین جوان لڑکی یہی میں نے ان سے کہا تھا پر وہ تو ہنستا رہا اور اس نے کہا کہ کہ تم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہو اور یہ کہ تم رکو وہ کون ہے چینگ چینگ چینگ کون ہے شاہی فوج کا ایک جنجو وہ جس نے تمہارے سپاہیوں کو وہاں اوپر برف میں دفن کر دیا وہ ادنا سا آدمی ہاں ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں مرے تو تمہیں مقابلے کے لیے للکارے گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں شکست دے گا پر اسے نہیں پتا کہ تم زندہ ہو وہ چھت پر ہے تم میرے پیچھے وہاں تک کیوں نہیں آتے اور خود پہلے حملہ کیوں نہیں کرتے تمہاری بات مجھے پسند آئی سپاہیوں شہنشاہ کو جانے مت دینا مجھے دیکھنے دو اس جینگ میں کتنا دم ہے شین یو مولان کے پیچھے چھت پر گیا مولان نے فارنگ میں اسے پیچھے سے دھکا دیا اور اپنے کپڑوں کے نیچے سے اپنی تلوار نکالی کیا چینگ کہاں ہے اور تمہارے ہاتھ میں یہ تلوار چینگ وہ جس نے برف کے نیچے تمہارے سپاہیوں کو دفن کر دیا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے ہمارے ریا پر حملہ کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی میں اس وقت تمہیں شکست دوں گی <laughs> ایک چنگجو خاتون کیوں کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیوں کہ میں خاتون ہوں فکر مت کرو میں تم پر ترس نہیں کھاؤں گی تمہاری ہمت کیسے ہوئی شہن کو شکست دے دی گئی مولان سیڑھیوں سے نیچے آئی اپنے شہنشاہ کو بچانے پر وہ حیران تھی سپہ سالار لیشان سپہ سالار لیشان اور اس کی فوج نے شہنشاہ کو پہلے ہی آزاد کر دیا تھا ہر کوئی یہ جان گیا کہ اب شینیو مر گیا ہے ہنس گرفتار کر لیے گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے لوگ ناچے اور انہوں نے جشن منایا ہنس پر اپنی فتح کے لیے ہین چین نے اپنے جاںاز جنگجو کے لیے خوشیاں منائی فامولن کو شاہی فوج کی طرف سے بہادری کی شیل دی گئی ملا نے اس عزت افزائی کو قبول کیا اس نے شہنشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خاندان کے پاس واپس آئی اوہ مولان ہمیں اتنی خوشی ہے کہ تم صحیح سلامت ہو تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا مجھے معاف کر دیجیے ابا نہیں میری بچی مجھے تم پر فخر ہے مجھے بھی تم پر ناز ہے کیا تم کون ہو میں رکھوالا ڈریگن ہوں میں ہمیشہ ان کی رکھوالی کرتا ہوں جن میں خود کو ثابت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تم نے دلیری کا مظاہرہ کیا اپنے ابا اور اپنے ملک کے جانب محبت دکھائی ہے تم ایک سچی لڑاکا ہو اور تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خاتونیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر وہ اس میں اپنا دل لگا دیں ہاں اور مجھے ناز ہے کہ میری ایک بیٹی ہے